کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو ایشے کے ازاداروں کس بات میں تم کم ہو ایشے کے ازاداروں کس بات میں تم کم ہو ایشے کے کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ازاداروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ازاداروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ازادار بات میں تم کم ہو دریا ہو سمندر ہو تم سیپ گوہر ہو تم مرد قلندر ہو تم میں ابو تر ہو تم فکر کے کمبر ہو تم ہر کا قبیلہ ہو تم جان کا لشکر ہو غم کے دارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو رستہ نہیں منزل ہو دھڑکن نہیں تم دل ہو مظلوم کے تم حامی ہر ظلم کے قاتل ہو انسان کی عظمت کے ہر بام میں شامل ہو ظلمت کے سمندر میں تم نور کا ساحل ہو ماتم کے طلب کارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو نسبت ہے پیمبر سے نسبت تمہیں ہے در سے اس نسبت مولا سے تم دور رہے شر سے تم آنکھ ملاتے ہو ہر وقت ستم گر سے جو در سے لا تم کو سلمان سے بوزر سے تم روپ وہی دھارو اس بات میں تم کم ہو ایسے کے پرچم سے سیکھی ہے وفاداری آنکھوں میں تمہارے ہے ایمان کی بیداری قسمت سے ملی تم کو مظلوم کی غمخاری ظالم کے لیے اب بھی تم تیرو دھاری مظلوم کے غمخارو کس بات میں تم کم ہو اے ہوئے کس بات میں تم کم ہو اے ایسے تم سے کرتی ہے سوال ایسا کس غم میں بہاتے ہو آنکھوں سے لہو اپنا کیا گھر میں تمہارے بھی پیغام میرا پہنچا جس دین کے لاشے کے کام آیا میرا پردہ کی رکھو دیکھو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ازادارو کس بات میں تم کم ہو ایسے ازادارو کس بات میں تم کم ہو کیا درس لیا تم نے اکبر کی جوانی سے کیا سیکھا بتاؤ تو کربل کی کہانی سے مت بہلو خطیبوں کے الفاظ و معنی سے محفوظ حقیقت کو رکھنا ہے کہانی سے ہے علم کے میں آرو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو ایسے کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو مسجد مسلمانوں میدان کے بنو غازی تم بھر کی طرح مانگو ایک رات میں آزادی دربار میں ظالم کے کیوں بنتے ہو فریادی سجاد نے جس طرح دیوار ستم ڈھا دی دیوار ستم ڈھا دو کس بات میں تم کم ہو ایسے بات میں تم کم ہو ایسے بات میں تم کم ہو تم نہیں جے بلاغا کی تفسیر میں ڈھل جاؤ کی غلامی کا انداز تو اپناؤ مظلوم کو مت چھیڑو ظالم سے نہ گھبراؤ حق بات جو کہنا ہے تولی پہ بھی دوہراؤ اللہ کے کس بات سے تم کم ہو ایسے تم کم ہو ایسے شبیر کے ماتم میں ایما کی حرارت ہے یہ این عبادت ہے یہ این شریعت ہے شبیر کے پیکر میں اسلام کی نصرت ہے خنجر کے تلے دیکھو قائم جو عبادت ہے مولا کے طرف دارو اس بات میں تم کم ہو کس بات میں تم کم ہو ذرا من تم شام غریبا کا گھر جلتا تھا جب بن میں اس قرآن کا پامال تھا جب لاشا ایک بے سر اسام کا کردار مگر کیا تھا اس وار سے قرآن کا سمجھو تو سمجھداروں کس بات میں تم کم ہو کے کس بات میں تم کم ہو کے میں تم کم ہو پیاسا لبے دریا وہ لفظ دل زہرا آنکھوں سے برستا تھا غربت میں لہو جس کا وہ وقت بھی تھا کیسا چھ ماہ کا ایک بچہ ہاتھوں پہ تڑپتا تھا پانی کا نہ تھا قطرہ اس وقت پہ جا کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو حلم کی صدا بھی ہم سے ہے یہی کہتے شبیر کی نصرت کی دل میں جو تمنا تھی کیا اب بھی ہے وہ باقی جو چاہت ہی مولا کی آواز وہی دل کی احساس میں ہے اب بھی دہتے ہوئے انگاروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ازاداروں کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے صداقت سے ماں کی حرارت سے کردار امامت سے افطار رسالت سے تم شوق شہادت سے مولا کی عنایت سے اسلام کی خدمت سے معیار محبت سے تاریخ نہیں لکھ دو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ادادارو کس بات میں تم کم ہو ایمان ہے ازاداری ہے دی بیداری جراری و کراری ہے عزم وفاداری ہمت نہ گرہاری زندہ رہی خودداری مل جائے گی سرداری ہے در کی طرف داری کر کے تو ذرا دیکھو کس بات میں تم کم ہو اے شہر کے ازادارو کس بات میں تم کم ہو اے شہر کے ازاد میں تم کم ہو ریحان پہ سرور پہ مولا کی نایت ہے کی ازانوں میں ماتم کی اقامت ہے سچ پوچھو تو دونوں کی ہر سانس عبادت ہے اے ازا تم کو ماتم کی جو دعوت ہے منہ موڑ کے مت جاؤ کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ازادارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ازادارو کس بات میں تم کم ہو اے شہ کے ازادارو